یہ بھی اصل میں ہمارے نزدیک منسوخ ہے کہ ہمیں آمین آہستہ کہنی چاہیے یہ امام شافی کے یہاں ہے لیکن امام اعظم رضی اللہ عنہ فقہ حنفی میں آمین کو آہستہ کہنا چاہیے